ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے آپ اپنے مڑے ہوئے سرے والی چھڑی سے حجر اسود کا استلام کرتے تھے اور اس چھڑی کو بوسا دیتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ستتر